اب محمد بن صلی اللہ رسول کریم انسان کی نفسیات اور فرش میں یہ بات ہے کہ یہ ظاہری میں جو باتیں بھی ہیں یہ دوسرے سے سیکھ رہا ہے اثر لے کر سیکھ رہا ہے بغیر کوئی نمونہ سامنے گزرے ہوئے اس کے لیے بات سیکھنا مشکل ہوتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعلیمات پہ عملی نمونہ پہلے بھیجتا ہے وہ لذیذ رسول اللہ اداس نے بھیجے رسول کو پہلے رسول کا پتھرا بلخا ہدایت کے ساتھ وہ دین الحق پھر گیا تو جنی معلومات ہیں درجے میں بیان کی تھی پہلے درجے میں پیغمبر کا عمر آنا پھر اس پیغمبر عمر کی محنت کے نظریے میں ہدایت کی روشنی کا درجہ پیدا ہونا اور روشنی کے بعد پھر جو ہے تو دین الحق اس کی جو معلومات کتابی شکل میں آ رہی ہے درجے میں جا کر پتا پہلے عمل نمونے کو دیکھتا ہے عمل نمونے کی صحبت میں آتے آدمی پھر اس میں نگرانی اور مجاہدات سے گزر کر باطن میں ایک چیز زندہ ہوتی ہے روشنی ہدایت کی اس کے بعد اس کو حق نہ حق کے فین اور تعداد پیدا ہوتی ہے عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو زیادہ ترتیب ہے یہی ہے اس کے بغیر ہوتے نہیں ہیں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے بڑے احسان ہیں گھروں سے مسلمان ہیں اسلام راج سے مل گیا ہے پھر جو معلومات ملی ہوئی ہیں اس کو ہی اپنی مرضی اور چار کے مطابق لے کر ہم چل رہے ہیں جو معلومات دنیا ملی ہوں ان کو لے کر ہم اور آپ اپنی مرضی اپنی سوچ اپنی فکر کے مطابق لے کر چل رہے ہیں سیکھنا ہم نے کچھ نہیں کیا سیکھ کر چلتے مان کر چلتے مشورہ سے چلتے سیکھ کر چلتے مشورہ سے چلتے مان کر چلتے تاکہ صحیح ترتیب کے کرنا صحیح اور نتائج حاصل ہوتے یہ ہم نے نہیں کیا کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا کہ وہ گاڑی خریدنے کے بعد سے کو پڑھ کر بیٹھ جائے کرتا نہیں کرتا ہوں اور اس کو عملی تربیت اس کی لیتا ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اگر عملی تربیت کے بغیر میں اس کو کروں گا تو اس کے نتیجے میں لاکھوں روپے کا اپنا میں نے مال بیا کیا اور لاکھوں روپئے مارک ہے اپنا قیمت بے قیمت جان انہیں خطرہ اتنی بے بہار جان سے جائے نہ جان میں خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بات ایسی ہے جب اپنی مرضی سے اپنی سوچ پر اپنے مطالعے سے اپنی معلومات ہو نہیں سکتی اس کے لیے مجھے سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا دنیا کا شو آدمی کرتا ہے اور سب سے مشکل چیز ہے روحانی قدریں روحانی ویلیو جو ہیں روحانی قدریں روحانی باتیں سیکھنے کی ہیں کہ انسان کا کبر دور ہو اس کے اندر واضح آئے اس کا لالچ دور ہو اس کے اندر ہمدردی آئے خرخائی آئے اس کی جاکاری دور ہو اس کے اندر جو ہے تو خلاف آئے اس کا ظلم بے انصافی یہ دور ہو اس کا رضب انصاف آئے یہ تو باتیں کی سیکھنے کی چیزیں ہیں جو بڑی مشکل تھا آدمی کو قرار پکڑنے میں وقت لیتی ہے سمجھنے میں وقت لیتی ہے پہلے سمجھ جائے پھر آدمی پھر قرار پکڑنے میں وقت ہے اور سلسلہ میں بیت ہونے کے بعد بھی جب تک آدمی اپنے آپ کو مکمل حوالے نہیں کرتا حاصل نہیں ہوتا ہر ایک آدمی جتنا جتنا کسی کو سمجھتا ہے اتنی اس کو لے سکتا ہے باہر درخت ہے ایک آدمی دیکھتا ہے اس کو تو جو لکڑی کا ٹھیکیدار ہو کہتا ہے کہ اس میں دس درختوں میں سو من لکڑی ضرور ہے ایک من اکثر دو سو کی ڈھائی سو کی ساڑھے تین سو روپئے من الطاف صاحب لنگر کے لیے کرتے ہیں ساڑھے تین سو روپئے من سو کو ساڑھے تین سو ضرب دیں پینتیس ہزار کی پینتیس ہزار کی لکڑی پا رہی ہے میں دیکھا اس نے کہا فلانا رخت ہے فرنیچر میں استعمال ہوتی ہے اس کو اگر میں لے لوں پینتیس ہزار کی تو میں لے کر بنا کر ساڑھے تین لاکھ کا فرنیچر کو بیچ سکتا ہوں اپنی اپنی سوچ ہے پہلے آدمی پینتیس ہزار تک کی بات کو سمجھائے دوسرا آدمی ساڑھے تین لاکھ کی بات کو سمجھا ہاں جی؟ اور تیسرا کہتا ہے تو اس اگر میں ایک ہزار شاخیں کاٹ کر کے لے جا کر لگا دوں تو ابھی سو سو دس دے کے دس سے ایک ہزار میں ہو جائے وہ بھی اس بات کو سمجھائیں تو سچ بات ہے باہر والے لوگ تو بیچارے باہر ہیں جو ہیں بیت ہونے والے ہوتے ہیں وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں سارے فیصلے اپنی مرضی کے ساری تفصیل اپنی مرضی کی اور یہ بھی ان کو نفس ہے پہلے دی ہوتی ہے کہ ہم داخل ہیں داخلے میں ہیں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ بیٹھتے ہیں کہ آپ تو چل اپنی مرضی پر رہے ہیں دادا وہ آپ انجائز حاصل کرنا چاہیں گے جی وہاں کو کیسے حاصل لگتے اور یہ کے اللہ تبارک ہم یال ہے مستعد صاحب کا نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں اب ایک بات ہی بڑی عجیب ہوتی ہے کہ آدمی خود جیسا چل چل سکتا ہو لیکن نمونے کے طور پر وہ کہتا ہے کہ بہت معیاری نمونہ ہو اس دور کا بھی آدمی کہتا ہے کہ میں اکرام کے دور کا نمونہ پیش کر سکتا ہوں بس مشکل اس وقت کے خلافت راستہ کا دور گزر گیا سر میں آیا تھا کہ میرے بعد خلافت راستہ تیس سال نہیں پھر سال ہے بادشاہ جس محنت کے نتیجے میں جس تقوی کا معیار آپ نے قائم فرمایا اس معیار پر خلافت راشتے چلنا تھا وہ فقط تیس سال کی نصیب معیار تیس سال تک باقی رہا ہے یہ تریاد اللہ کی شادی جو ہے یہ ساڑھے انتیس سال گزرنے پر ہوئی ہے اور چھ مہینے امام حسن کرنے کے گزرے ہیں اس پر تیس سال پورے ہوئے ہیں پروفائل اجن پانچ ہیں چار آپ طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے امام حسن کے ساتھ تیس سال جو آپ کو فرمائے ہوئے حدیث شریف میں وہ ان کے چھ مہینے ملا کر ہوتے ہیں چھ مہینے کے بعد پھر انہوں نے کی امیر اللہ کے ہاتھ میں اس پر تیس سال اور حضرت کے آخری دور میں یہ آلات ہو گئے تھے کہ کسی جگہ سے اگر کوئی گورنر صوبہ خالی ہوتا تھا نا تو اس میں حضرت اللہ نے گورنر اپنا بھائی جیسے تھے بار حق میں ہوں اور امیر سے بھائی سے حق پر میں ہوں ہاں، حکومت کا حق میرا ہے لوگ حضرت اللہ کے خلیفہ کو بڑے اعزاز کے ساتھ اس کا استقبال کر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے بیان کراتے تھے ان سے بیان سنتے تھے مسجد پوچھتے تھے اور جس وقت گرمری کی بیت ہوتی تھی تو ان کو بادب رخصت کر کے اللہ ناول جلدی کی بیت کر اس لیے کہ ان کے ساتھ کون چلے گا سوکھے ٹکڑے کھاتے ہوئے پیون والے کپڑے پہنے ہوئے آئیں گے ہم زندگی کا چاہتے تو چاہتے ہیں کی ترتیب جو تھی وہ آئیڈیل تھی معیاری تھی یعنی لیکن جو آگے معاشرہ تھا اس نے عملی نہیں معاشرے کی گراوٹ جو تھی اس کو عملی طور پر نہیں لے رہی اور آئیڈیل اور معیاری جو حضرت اللہ کی تھی لیکن امیر معاوی اللہ کی پریکٹیکل تھی معاشرے کا یہاں لہٰذا اسی کو کر سکتے ہیں اسی کو کیا کر سکتے ہیں بات کس پر ہے ہاں معیار اس معیار اس معیار وہ سارے رام والا معیار جو تھا وہ تو تیس سال کے بعد اس معیار پر تو رہے اب دورے فاروقی اپنے اللہ کے زمانے میں اختلاف نہیں ہوا ہے آج رضی اللہ کے زمانے میں اختلاف ہوا ہے اور عقلی عدل زمانے میں اختلاف کے بعد آپس میں جنگ شروع ہو گئی ایک دفعہ ایک آدمی نے عقلی کو یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ پہلے خلفاء کے دور میں جنگ و جدال نہیں ہوا ہے اور آپ کے دور میں جنگ و ہو شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر آپ ہیں ہاں جی؟ عالم الغیر تو فقط اللہ کی جاتی اور اسی کو اللہ نے عالم الغیر نہیں بنایا مشورہ پر ہی چلنا ہے تو جیسا مشیر ہوگا جیسا وہ مشورہ گا ایسا چلنے والا آدمی چلے گا اس کو ایک بات یہ بھی آپ سرد کر دوں گی سے نا سلسلے میں چلتے ہوئے بار بار آدمی کا اعتراض آ رہا ہوں اور خلاف محسوس کر رہا ہوں آدمی تو اس کو بتانا ہوتا ہے کیونکہ ذرا بات ٹیکنیکل ہے کہ سب چلنے والے ساتھی ان کے لیے میں کیا کر رہا ہوں آپ کے ساتھ سمجھے نہیں جاؤں تو کچھ تیاری والے بات سامنے آتی ہے اس کو نہ کروانا چاہتے کہتے ہیں ہاں بار بار خلاف آ رہا ہو بار بار بار اعتراض آ رہا ہو بار بار خلاف آ رہا ہو پہلی بات یہ محسوس کرنی چاہیے کہ میں خود کل نہیں ہوں میں اس کے بارے میں معلومات تو کروں نا حقیقت حال کیا ہے حقیقت حال اس کے بارے میں معلومات کروں گا اور معلومات کرنے کے بعد اگر تسلی ہو گئی تو ٹھیک ہے تسلی نہیں ہوگی کا مارے گا پڑھ گا مڑ پڑ کا کیسے پڑھ میں کہا مڑ میں کہا مجھے قائل کرو قائل کرنے کے بعد مجھے مار دو قتل کر دو یا قائل کرو یا قائل ہو ہاں۔ یا تو دلائل دے کر قائل کرو یہ کوتا ہی اس کو دوست ہونے کے لیے یا دلائل سن کر قائل ہو جائیں یہ تو بات ہی نہیں ہوئی ہے ہاں۔ حق تو ایک طرف ہی ہوتا ہے حق ایک طرف ہی ہوتا ہے لہذا یا تو آپ ذرائع دے کر اپنے اپنے حق کو واضح کریں گے یعنی، اور یا جو ہے تو آپ ذرائع سن کر حق کو مانیں گے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی معلومات کو درست کریں پھر جو ہے بار بار آدمی کو اسلام محسوس ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ذریعے بڑا خنش رہتا ہے یعنی، وہ جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں اس کا دل لگتا ہو جہاں اس کا اعتبار آتا ہو تو میں کھا کرتا ہوں کہ پختانوں کا جذبہ ہی جمع ہوا خوب خان میں درست رہا اللہ اکبر کو امام نہیں ہاں؟ جماعت کی نماز میں پڑھوں گا کیونکہ جماعت کی نماز کے بغیر سو آپ کا میں اور ادا نہیں ہوتی ہے لیکن جب میں خان پیچھے کھڑا ہوں تو میں پیچھے سے اللہ اکبر کروں گا امام آگے جھکا کرے گا کہ آگے کھڑا تو نہیں ہو سکتا نا اللہ اکبر میں یہاں سے پڑھوں گا پھر وہ آگے جھکے ہیں ایسے ہی بعض حضرات جو ہیں وہ بیس ہونے کے بعد چلتے کہ سلسلے کو اپنی مرضی پر چلائیں سلسلہ ہماری مرضی پر چلے یہ تو سارے سلسلے والوں کو آپ کے گھر ریویو کر لینا چاہیے یہ یعنی آپ کو ہو اگر چلیں تو آپ جتنی گھر میں فراست ہے نئے کالج میں نے گیا نا کبھی میڈیکل کالج یہاں مجھ سے پہلے ہمارے دو تین ساتھی چلے گئے تھے تو امتحان میں معیاری طریقے کا رد عمل کرتے تھے لوگوں نے کہا ضرور سے بڑھا لو اور جو بھی سفارش رہی میرے پاس ہے جو سفارش رہی میرے پاس تو کو آپ کو نہیں کہ یہ کوئی ڈبا پیری میری آئی ڈبا پیر والا صاحب تو نہیں آئی جو کہے وہ کرے گا پھر سے بنا کر لیں گے یہ تو حق پر انصاف پر عدل حق عدل انصاف پر بیت کی انہوں نے ایک دفعہ ایک آدمی میرے پاس آیا اس سے زور ڈالا ہوا ہے تو میں نے ایک ڈاکٹر ناصر شاہ صاحب کو ٹیلی فون کیا ٹیلی فون کیا تو اس کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اگر ملنے کے لیے آتا ہوں کہا جی میں ملنے کے اس سے آیا ہوں کہ میں مجھے تحرت ہو رہی تھی کہ آپ اس میں سفارش کر رہے ہیں آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کیا اس نے حق پر بیت کی مجھے بیت کے بعد مجھے حق حق کے خلاف حکم ہو رہا ہو تو میں کیا کروں گا تو میں نے کہا اس وقت ہے وہ حالات معروضی حالات چاروں طرف کیسے تھے آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے میں نے آپ یقین کر لیا تھا اس بات پر کے بعد میں پھر ہاں، جو بھی تفصیلات آپ پوچھیں گے اس کو کریں گے باقی برفدار آپ کے خاتون صاحب کو ہم نے سکھایا ہے اس کو نافذ آپ نے کرنا میرے دل کو نہیں نافذ نافذ کرنا لہٰذا آپ اٹھا کریں گے ہمارے تو مداخلت ایسی نہیں پھر کچھ دنوں کے بعد سب کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں پچھلی گھومنے جب روکیات صاحب ایسے کہا یہ گفلا کر رہے ہیں فلانے فائنانس ڈپارٹمنٹ والے تو میں کیا کروں میں نے کہا خدا بھائی صاحب آپ نے تو بیت اس بات پر کی ہوئی حق کو نافذ کرنے کے لیے باتوں کو روکنے کے روپے آپ اس میں لکھیں اس کو اور اس میں آپ جو ہے تو آیت آئی ہے خون کا قوامی نے سوادا بلکش اثر کیا کنو قوامی سوادا اللہ ہے کیسے آئے تھے سوادا سینڈ لائن آپ کہتے ہیں نا اس کو آپ سینڈ لینا پڑے گا سینڈ لینے کے بعد ڈیڑھ سال آدمی کوٹوں کے دیکھے خاطر آپ کرنے سے گزارے اور دیکھے اس نے کھائے ہیں لیکن آخر کار اس نے ان سارے ان سارے وزیروں کے ناک میں نکیل ڈال کر ان کو کھینچا لیا راہل نے کہا میں کہہ جیتا ہوں مجھے یہ چھوڑ دیں گے پوسٹ پوسٹ آنے نہیں دیتا ہوں میں کہا کہ آپ جس وقت سارے اسباب آپ اختیار کر لیں پھر آخر مجھے وہ بات آ جائے کہ اللہ پاک تو اس میں اپنے براہ راست اپنے کی مداخلت کرنی ہوگی تو پھر اس وقت اللہ پاک بھی کر لے گا تو اللہ ایسے ہوئے کہاں ان کا وزیر صاحب نے استعفیٰ دے دیے جی کیا نام تھا سر ہاں طرح استعفی دے میں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک فیصلہ کر اب وہ جائے گا آؤ ایسے آدمی کی ضرورت تھی کہ جو حق پر قائم ہو کر کمر باندھ کے چلے گا اس جگہ تک حق کو پہنچا دے اس وقت آگے والا پاک سے کہے کہ یا اللہ میرے بس میں تھا میں نے اپنے کر دیا میرے بس سے باہر ہے میرے بس سے بات باہر ہوگی باہر نافذ داخل ہے خیر بھی کرنی تھی کہ زندگی میں چلتے ہوئے خاص طور پر نفس کے بارے میں اور ہمارے سالیہ پرانے کے بارے میں تو بار بار مشورہ کرنا پڑتا ہے اور بار بار اس کو سیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے مشورہ کرنا پڑتا ہے یہاں تک کرتے کرتے پھر جب آدمی کو بنیادی بات حاصل ہو جائے اس آدمی کی بنیادی گاڑی گاڑی کے جیلیں وغیرہ سیکھ لے تو پھر اس کو کہتے ہیں باپا سڑک پر چلے پھریں ایسے آتے ہیں آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی رفتار تیز ہو کر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ گاڑی کو بغیر خطرے کے چلائیں تاخیر اللہ فضل ہے کہ آدمی کو مقائد نفس نفس کے مکر نفس کے مکر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپنی میرا نفس ہے یہ مجھے یہاں ہاتھ سے پھیرنا چاہتا ہے یہاں میرا راستہ مارنا چاہتا ہے مجھے یہاں خراب کرنا چاہتا ہے اس کا سمجھ اس کو دور ہو جاتا ہے اور پہلے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں وہ تو اپنی زندگی کے آخری ایام تک بھی اپنے آپ کو مقاعدہ نقش آزاد نہیں سمجھتے تھے اور بار بار اگر ان سے بڑے کوئی نہ رہے تو اپنے اپنے مریضوں سے مشورے کرتے تھے تو فلاں عمل میں کہیں میں نفس کی چاہ پر میں چلتا ہوں فلاں عمل میں کہیں شیطان کی ترتیب میں چلتا ہوں میری رہنمائی کریں حضرت مولانا شبی ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک دفعہ اس وقت بڑے بزرگ تھے مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ ایک ہی دور کے بزرگ ہیں ان کے ساتھ ہی ان کے تقریباً عمر برابر اس طریقے سے برابر تو ان سے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا میں کہا کہ صاحب اس طرح کے مریض میرے پاس آتے رہتے ہیں تو آنے والے مریض سے یہ یعنی دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ کوئی ہدیہ لے کر آیا ہوگا ہدیہ لے کر آیا کہ نہیں یہ خیال آنا تو یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ میں کہیں نفس کی خواہش سے پتھر نہیں چل پاؤں اس پیچھے نہیں چل پاؤں نے کہا کہ اگر کوئی مریض شکرانہ لائے اور نہ لائے تو آپ سے ان کے ساتھ رویے میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے انہوں نے کہا یہ رویے میں فرق نہیں آتا شکرانہ نہ لانے پر رویے میں فرق آ گیا یہ نہیں آتا انہوں نے کہا پھر آپ تباہ نہیں ہیں آپ کا نفسم ہے مبتلا نہیں ہے نفس آپ کا تمام میں اپنے شیخ شہم عالمی سطح کے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بزرگ جی اپنے بارے میں پوچھتے ہیں اس بات کو کہ میں خدا نخواستہ نفس کی خواہش کے پیچھے ہو چلنے والا نہ بن جاؤں میں نے ڈاکٹر صاحب لطیفہ سنایا نا میں نے جب ٹرانسفر ہو کر ہمارے پاس آیا تھا خیبر میڈیکل کالج تو اس نے کہا شکر ہے جی میں اللہ تعالیٰ بعد فضل فرمایا میری تبدیلی ہوئی یہاں پر آیا جی میں ایک اسپتال میں کام کرتا تھا ایم ایس صاحب کے پاس ملنے کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے چوکیدار سے کہتا تھا خالی رہا لگا لفافہ ہوا ہوا تھوڑا ہاں؟ تو کہتے لفافہ تھا تو پھر کہتے ملنے کے لیے آتا ہے کہ خالی آیا وہ کہتے ہیں جس سے میری تبدیلی ہو گئی میں نے چارج وہاں سے وہاں دے دیا اور جب میں نکل کر آ رہا تھا تو میں نے ایک لفافہ بھرا ریت کا ہاں؟ نظر چینی ہے ریت کا بھرا ہوا لفافہ میں گیا وہاں کے چوکی دار کو دیا اور اس نے کہا کہ لفافے کے ساتھ آیا کہ یعنی میری ملاقات کرائی اس نے کہا کہ سنگر آگے پرانے پڑا تو میں نے کہا جی بس میری تبدیلی ہو گئی اور چار جہاں سے دے دیا ہے میں جا رہا ہوں خبر میڈیکل کالج میں بس آپ سے آخری ملاقات کیا ہے روز حوصل ہوا میں میرا دل جلا ہوا تھا تو میں کہا تھا کہ اس کو میں ایک جو ہے تو یعنی جاتے ہوئے عملی کو ہاں جی؟ عملی سبق اس کو میں دوں گا تو کہتے بس وہ عملی سبق کچھ بھی دوں گا کہ میں سڑا ہوا نہیں اور کچھ دل میرا سڑا ہوا یہ صورت حال ہوئی ہے آج کل صبح دوم پڑھ رہے ہیں نا کی تعلیم ہماری صبح کے وقت ہوتی ہے پڑھتے ہمارے سنا والا صاحب ایسے ہی پڑھنے کے لیے بہت سچا اس کیونکہ ایک ایک بات مجھے پڑھتا ہے نا کیا کہا کہ آپ کو جو آدمی اجیت دینے کے لیے آ رہا ہے حدیث بھی اس کے بارے میں کیا آپ اس پوسٹ پر نہ ہوں اور پھر آپ کے گھر پر یہ لا کر لائے گا کہ یہ نہیں لائے گا اسی کو تھوڑی کہتے ہیں ہاں جی۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کی حکومتی حیثیت کی وجہ سے آدمی نے آپ کو دیا ہے آرام مال آ گیا جیسا گدا پھول جاتے ہیں مرنے کے بعد بڑا موٹا نظر آتا ہے بڑا صحت مند نظر آتا ہے تو آدمی کو پتہ تھوڑی دیر کے بعد پھٹنے والا ہے اتنی بدبو پھیلے گی کہ یہاں ٹھہر نہیں سکے گا اس کا موٹاپا کسی کام کا نہیں ہے خیر جی سر اپنی بات آ گئی جو بات آج خاص طور سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آدمی کو عملی طور پر چلنے کے لیے بار بار مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بار بار جو ہے تو اس کو اپنے حالات پر نسانی کرتے ہوئے پوچھنا پڑتا ہے جب اللہ پاک فضل فرماتا ہے کہ آدمی مقاعد نفس سے نکل رہا ہے اس کو نفس کے قید مقدمے میں آنے لگ گئے جو آئے تو سورہ قیامہ کی بل انسان والا نفس ہی بصیرہ اور وہ القا مال دیرا اس کا ترجمہ کرو ڈاکٹر صاحب سے انسان والا نفس ہی بصیرہ اور وہ القا مال دیرا ایسے ادھر ڈھونڈ کر ہاں جی بارے پرتو جائیں تو نفس ہیں پرتو گوشت جوڑ کھڑے آلات اور برابر کھڑے اور ساتھ خوش آمدی ساتھی مشینری مل جائیں تو پھر تو ہے ماشاء اللہ سارا مسئلہ اس کا درست کر کے دے دیتے ہیں تو اس کے لیے نف بہانے بنا کر اس کے لیے جواز کی باتیں نکالتا رہتا ہے یہ سے جائے گا یہ سے جائے گا یہ سے آپ اس مصلاح کے تحت کرنے آپ اس تقاضے کے تحت کر لیں اور اپنی چاہت کے ماتحت اس کو استعمال کرتا رہتا ہے پوسے کے تحت یہ استعمال ہوگا لالچ کے تحت یہ استعمال ہوگا حسر کے تحت یہ استعمال ہوگا اریا کے تحت یہ استعمال ہوگا عمل کی اٹھان کی بنیادیں یہ ہوں عمل کی اٹھان کی بنیادیں عمل اٹھ رہا ہوگا ان بنیادوں پر رکھا اور یہ نفس سے کرا رہا تو عمل یہ جو ہوتا ہے اللہ کے یہاں کبھی مطلب بڑھتا ہے تو اس پر بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی بنیادیں درست ہو جاتی اصلاح کہتی کیا اس کو ہے کہ اس کی بنیادوں کو درست کر دیا جائے اور اس کا استعمال جو ہے وہ ان غلط جذبات پر نہ ہو رہا ایک ساتھی آپ لوگ جانتے ہیں صاحب سے کتاب ایک لکھوائی وہ کتاب جب میدان میں آئی تو جن لوگوں کے خلاف پڑ رہی تھی انہوں نے کہا کہ اس کو شکایتیں اس کی کر کے اس کو نوکری سے اس کو نوکری سے نکلواؤ اس نے آ مجھ سے کہا کہ جن لوگوں کے خلاف پڑ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں نوکری سے نکلواؤ میں نے کہا پر خدا کوئی غم نہ کریں آپ کی کتاب کے ضرور تھا کہ جو دلائل آپ نے دی ان کا دلائل کا وہ جواب دیتے یا آپ کو قائل کرتے یا قائل ہو کر حق کو مانتے ہیں